کتاب کا نام ہے مطابق الاختراعات العصریہ لوا اکبر رہی سید البریہ علیہ السلام و تسلیم لکھنے والا ہے شیخ غماری مصر کا اس نے یہ کتاب لکھی ہے عربی میں ہے اور کوئٹا سے کوئٹا سے اصل کوئٹا سے اصل کاپی لے کر پھر آگے اس کی کاپی کرنے والا جو کتب خانہ ہے اس کا نام ہے دار الاشاعت عربی میں وہاں ملتی ہے دار کوئٹن اور اردو ترجمہ جو آج میرے پاس پڑا ہے اور اس کا چھاپنے والا اس کی تقدیم اور پیش لفظ لکھنے والا جو ہے وہ Hyderabad university Hyderabad government college کا پروفیسر ہے ڈاکٹر مسعود اس کو کہتے ہیں اس نے تقدیم لکھی ہے وہ میرے پاس بار صورت موجود ہے اس میں اس شیخ گماری نے لکھا ہے کہ کافر پانچ سو سال تک سوچتے رہے کہ مسلمانوں کو کیسے کافر کیا جائے کیسے ان کو اپنے دین سے دور کر کے دین سے باغی کر لیا جائے تو آخر اس نتیجہ تک پہنچے تو سکول کالج عام کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی تو بڑی پرانی یعنی وہ مروسی طور پر ریاست طور پر یہ پالیسی بناتے رہے سوچتے رہے پانچ سو سال کے عرصے کے بعد نتیجے تک پہنچے تو انہوں نے برطانیہ میں برطانیہ میں آ کر پھر ہندوستان میں جو تعلیمی پالیسی پیش کی سب سے پہلا شخص جو ان میں سے پیش کرنے والا تھا اس کا نام تھا چارلس گرانڈ کیا نام تھا یہ ہے پہلا ابلیس <laughs> ابلیس کا پہلا خلیفہ جو ہے جس نے آ کر یہاں پر یہ کام کیا ہے اس کا نام چارلس گرانٹ ہے اس کے عہدے کیا تھے ڈائریکٹر ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ کی جو یہاں تھی ہندوستان میں صدر بورڈ آف ڈائریکٹر دو ہوتے تیسرا ممبر برطانوی پارلیمنٹ یہ تین عہدے اس کے پاس تھے اس وقت اور جس کتاب میں حوالہ ہے اصل اس کتاب کا نام ہے پروفیسر خورشید کی لکھی ہوئی نظام تعلیم سفر نمبر چوراسی کتنا ہے پروفیسر خورشید کی لکھی ہوئی وہ کیا کہتا ہے چارلس بران ہمارا لائحہ عمل یہ ہوگا یعنی ہمارا طریقہ کار جسے ہم اس احساس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارا لائحہ عمل ہمارا منصوبہ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اپنی زبان سکھائیں کیا سکھائے زبان سکھائیں پھر اس زبان کے ذریعے اپنے ادب کی آسان تخلیقات سے متعارف کرائیں جو متنوع موضوعات پر موجود ہیں کیا مطلب پھر مختلف مضامین اپنی زبان میں کہانیاں پیش کریں گے جن میں کبھی عشق مشوقی کی کہانی بھی آج پڑھائیں گی کبھی خنزیروں کی کہانی ہے کبھی اسلام کے خلاف باتیں آج ہاں جی، مختلف کہانیاں ایسے ہم اپنی زبان کے ذریعے پھر یہ دوسرا کام جو کریں گے زبان سکھانے کے بعد وہ اپنی کہانیاں ہوں گی تیسرے نمبر پر ہم اس کے ذریعے اہل ہند کو اپنا فلسفہ حیات یعنی اپنی تہذیب اپنا زندگی گزارنے کا کافرانہ طریقہ اور آخر اپنے مذہب تک لے آئیں گے چوتھے نمبر پر اپنے مذہب تک لے آئیں گے عیسائی بنا دیں گے یہ اس کے بیان کا یوں سمجھو خلاصہ میں نے اردو میں پیش کیا ہے پھر اہل ہند کے گندے اور فرسودہ نظام کو نیست و نابود ہم کر دیں گے یہ اس نے یہ چار افسان کا بیان ہے یہ سب بیان سنتے جائیں اور دل میں بٹھاتے جائیں کہ دیکھیں کافر کتنا بیدار ہے اور کتنا عرصے سے اور افسوس یہ ہے کہ ایک اہم ہے جو خنزیر اتنا مردے ہیں اتنا مردے ہیں کہ جگانے والا لاکھ کوشش کرے کان پکڑ کر جگانا چاہے ہم مردے کبھی نہیں جاگنا چاہتے سورہ اسرافیل جو ہے وہ مردوں کو اٹھا لیتا ہے لیکن ہم عجیب مردے ہیں کہ سورہ اسرافیل سے بھی نہیں اٹھ رہے